رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رہبر اعظم ہادی برحق بنا کر مبعوث فرمایا وہ دنیا جہان کے انسانوں کے لیے اور اپنے بعد آنے والے سارے زمانوں کے لیے ہادی اور دائی بن کے آئے اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والے اور اللہ کی بندگی کا راستہ دکھانے والے اور بندگی کا عملی نمونہ کامل مکمل اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ انسانوں کے لیے انسانی معاشرے کے تمام طبقات کے لیے اور زندگی کی تمام مصروفیات کے لیے لوگوں کو بندگی کا بندگی رب کا اللہ کی عبادت کا وہ اعلی اور اکمل نمونہ دکھانے کے لیے اسوائے کامل بنا کے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اللہ رب العزت ہم ان کے امتیوں کی طرف سے انہیں وہ اعلی اور افضل بدلہ اور جزا عطا فرمائے جو کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے نہ ملا ہو جو ان کے مقام بلند اور ان کے مرتبہ عالی کے مطابق ہو اور اللہ رب العزت کی شان کریمی کے شایا اور زیبا ہو صلوات اللہ وسلام علیہ معزز و مکرم سامعین و حاضرین برادران اسلام انسان اللہ رب العزت کی مخلوقات میں شرف و فضیلت اور عزت و کرامت کی حامل مخلوق ہے جسے اللہ رب العزت نے بڑی تکریم اور بہت اعزاز اور فضیلت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے لقد خلق نل انسان افی احسنی تقویم اس کی شکل و صورت اس کی قد و قامت یہ احسن تقویم کا پیکر ہے اور اس کا رہن سہن اس کا خور و نوش کھانا پینا رہنا زندگی بسر کرنا یہ دوسری بہت ساری مخلوقات سے بہت اچھا اور بہتر ہے والا قد کرمنا بنی آدم بلا شبہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی وہ اللہ فلبری والبحر خشکی میں چلنے کے لیے بھی ان کے لیے سواریاں مہیا کی پانیوں میں سفر کرنے کے لیے بھی ان کے واسطے اللہ رب العزت نے سواریاں پیدا فرمائی اور ان کے خور و نوش کے لیے پاکیزہ اور عمدہ لذیذ اور مرغوب چیزیں فراوانی کے ساتھ مہیا فرمائی اور اپنی بہت ساری مخلوق پر اسے فضیلت اور برتری عطا فرمائی ورزقناہم من الطیبات فقبل مالا کثیر خلق نات افویلا یہ حقیقت جس کا میں نے اظہار کیا ہے یہ کوئی انجانی اور نامعلوم حقیقت نہیں ہے بلکہ ہم میں سے ہر شخص اس سے آگاہ باخبر اور اسے جانتا ہے اور پھر اس کے ساتھ انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس اعزاز و اکرام اور اس فضیلت اور احترام کے ساتھ مجھے سرفراز فرمایا ہے تو میرا کیا فرض بنتا ہے جو مجھے پہچاننا چاہیے اور میرے اوپر میرے اس پیدا کرنے والے کا کیا حق عائد ہوتا ہے جو مجھے ادا کرنا چاہیے یہ انسان کو اپنے مالک کا حق پہچاننا چاہیے اور وہ حق ادا کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کا اس انسان کے اوپر حق عائد ہوتا ہے لازم ہوتا ہے اس حق کو پہچاننا اور اس حق کو ادا کرنا یہ اس انسان کا فریضہ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس حق کی پہچان اور ادائیگی یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے اور اسی سے اس کی عزت و کرامت اور اس کے شرف و فضیلت کا تحفظ اور اس کا اس کی بقا اور استمرار ہے اور اگر یہ وہ حق نہ پہچانے اور نہ ادا کرے تو پھر اس کی یہ تمام فضیلت و کرامت اور یہ عزت و شرف نہ صرف یہ کہ انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے پھر صرف محرومی ہی نہیں بلکہ ذلت پستی اور حقارت کی اس گہرائی اور اس پستی کے اندر جا گرتا ہے کہ پھر اس زمین کے اوپر چلنے والی رینگنے والی کوئی بھی مخلوق اس سے بہتر ہوتی ہے اور یہ اس مالک کا حق نہ پہچاننے والا اور اس کا حق نہ ادا کرنے والا انسان اپنے تمام تر اعزاز اور اکرام سے محروم ہو کر الائی کہم شر البریہ مخلوقات میں سے بدترین مخلوق ٹھہرتا ہے اس حق کو پہچاننا اور اسے ادا کرنا یہ میرا آپ کا ہر انسان کا فرض بنتا ہے کہ جس مالک نے مجھے بنایا ہے اور یہ سب کچھ اس نے مجھے عطا فرمایا ہے اور میرے لیے اس کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اور میرے برتنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے اتنا وسیع اور نہ ختم ہونے والا دسترخان بچھایا ہوا ہے کہ جو میری ضرورت ہے آتا کم کل ما سال جو تیری ضرورت ہے جو تو مانگتا ہے تجھے اس کا احتیاج اور اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور تو مانگتا ہے اللہ تجھے وہ بھی دیتا ہے اور جو تیری ضرورت ہے اور تو نہیں مانگتا تجھے پتا نہیں ہے تیری وہ ضرورت بھی اللہ رب العزت نے پوری فرمائی ہے جو تیری زبان سے سوال الفاظ کی شکل میں ادا ہوتے ہیں سوال اللہ کے سامنے آتے ہیں وہ بھی پورے کرتا ہے اور جو تیرے جسم کی ضروریات ہیں تیری زندگی کی ضروریات ہیں وہ بھی سب اس نے پوری کی ہوئی ہیں اور اس نے کسی معاوضے کے بغیر کسی قسم کی قیمت کے بغیر یہ سب کچھ اپنی رحمت سے تیرے لیے مہیا فرمایا ہوا ہے وہ آتا کم من کلی ماسال تم جو تمہیں مطلوب ہے جو تمہاری ضرورت ہے جو تم چاہتے اور مانگتے ہو وہ سب تمہیں دیتا ہے وہ ان تو نعمت اللہ تو صوا اور اس کی نعمتیں اس کی نوازشیں اس کی کرم فرمائیاں اس کی بندہ نوازیاں اس قدر ہیں کہ تم گننے لگو تم کیا تم سارے انسان گننے لگو یہ ایک دور میں ایک وقت میں روئے زمین پہ رہنے والے انسان ہی نہیں پہلے پچھلے آنے والے سب کے سب جمع ہو کے گننے لگے اور اس گنتی کے لیے پوری زمین کے درخت قلم بن جائیں اور ساری زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنے ہی سمندر اور بھی آ جائیں تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا وہ ان تو نعمت اللہ لا تو سوا انسان الم ان اور یہ انسان لظلوم بہت ہی ظالم ہے حق پہچانتا نہیں حق ادا نہیں کرتا حق مارتا ہے اللہ کا حق مارتا ہے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا کفار اور یہ نا ہے یہ احسان ناشناس ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ان کا اعتراف نہیں کرتا اور ان نعمتوں کا جو اعتراف اور شکر کے حوالے سے اس کی طرز عمل ہونا چاہیے وفاداری اور شکر گزاری کا احسان مندی اور ممنونیت کا یہ وہ طرز عمل اختیار نہیں کرتا بلکہ اسی کی دی ہوئی نعمتیں اسی کی بخشی ہوئی قوتیں اور صلاحیتیں اور اسی کا بنایا ہوا یہ سارا جہان اس کے اندر اس کے سامنے اسی کا سب کچھ دیا ہوا استعمال کر کے اسی کی بغاوت کرتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا ہے اس کی حدود کو پامال کرتا ہے اس کے احکام کو توڑتا ہے اللہ اکبر کیا روش ہے اس انسان کی لظلوم ان کا ظالم ہے نہ شکرا ہے اور ایک اثر ہے الہی اثر جو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا ول جن ول انصفی نبئی نوزیم میں اور جن اور انسان ہمارا عجب معاملہ ہے میرا اور جنوں اور انسانوں کا عجب معاملہ ہے خیری نازل میری خیرات انعامات احسانات نوازشیں کرم فرمائیاں ہر لمحے ہر لحظے ہر گھڑی ہر وقت برس رہی وہ شرحم الیہ ملیہ تالے اور ان کی برائیاں ان کے گناہ ان کے معاشی ان کی بغاوتیں ان کی سرکشیاں اوپر چڑھ رہی زمین اللہ کی بغاوت سے بھری ہوئی اتحبب الہم اتحبو بن بنیام میں نعمتیں عطا فرما کے ان کی خوبصورت شکلیں بنا کے انہیں پال کے سنبھال کے اور ان کے لیے سب کچھ مہیا فرما کے اتحب ابو الم بن اپنی نعمتوں کے ساتھ ان کے لیے دروازہ کھولتا ہوں کہ میرے ساتھ محبت کریں مجھے اپنا محبوب بنائیں میرے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق قائم کریں بھیا تبغز علیبل اور یہ کیسا ظالم اور کیسا نادان ہے انسان کہ یہ میری معصیت کر کے میری نافرمانی کر کے میرے شریعت کی مخالفت کر کے میری بغاوت کر کے میری نعمتوں کو میری مرضی کے خلاف استعمال کر کے میرے سامنے میرے دیے ہوئے جسم کے ساتھ میری بخشی ہوئی طاقتوں کے ساتھ میری زندگی کی دی ہوئی مولت کے ساتھ یہ مجھے ناراض کرتا ہے میری بغاوت کرتا ہے میرے غضب کو بڑکاتا ہے یہ تھا بغور نہیں رہی ہے بل ماسی یہ مبغوز بنتے ہیں میری نافرمانیاں کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قابل احترام سامعین کرام اللہ کا حق پہچاننا اور اس حق کو ادا کرنا یہ اس انسان کا سب سے بڑا فرض ہے اور وہ حق کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھی اور صحابی محبوب صحابی جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا سکھایا عالم بنایا تھے تو نوجوان ہی بیس اور تیس کے پیٹے میں تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور امت کے وہ عالم بنے کہ سب سے زیادہ حلال و حرام کی معرفت رکھنے والے اور اس امت کے علماء اہل علم اہل فقہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کی پیشوائی یہ معاذ بن جبل فرمائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اور اسی علم کی محبت اور اس علم کے اندر ان کے رسوخ کی وجہ سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور چہیتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن قریب کر لیا بہت قریب کر لیا اور فرمایا یا معاذ واللہ انی لو ہبو کا اے معاذ قسم بخدا مجھے اللہ کی قسم مجھے تجھ سے پیار ہے اللہ یہ نصیب یہ قسمت معاذ ابن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ ہم رکاب ہیں آپ کے پیچھے سوار ہیں آپ نے مخاطب کر کے فرمایا معاذ لبئی کیا رسول اللہ کیا جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر اللہ کو معلوم ہو اللہ کے رسول کو معلوم ہو پھر پوچھا یہی سوال دہرایا وہی جواب دیا پھر سوال دہرایا پھر جواب وہی دیا فرمایا سنو متوجہ کرنے کے لیے پوری طرح انہیں اس چیز کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے تکرار کے ساتھ متنوع کیا اور بتایا کہ اللہ کا حق یہ ہے بندوں کے اوپر یابدوہ ولا یشرکو کو بھی شیا کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت کے اندر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں یہ اللہ کا حق ہے یہ ہے اللہ کا حق اور عبادت کیا ہوتی ہے عبادت کیا ہوتی ہے یہ سمجھنے والی چیز ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس انس اللہ علی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے لیا کہ وہ میری عبادت کریں ما اريد منهم من رزق میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں مجھے کھلائیں مجھے نظرانے دیں میرے لیے چڑھاوے چڑھائیں میں ان سے رزق نہیں چاہتا ماں اردو من رزق وما مما ان یو یہ مجھے کما کے لا کے دیں اور مجھے کھلائیں یہ میں نہیں چاہتا تو کھلانے والا تو وہ ہے رزق دینے والا تو وہ ہے وہ یوتم والا یوت وہ کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں وہ رزق بانٹتا ہے رزق دیتا ہے رزق مانگتا نہیں ان اللہ ظلقو ذوالقوت المتین تو فرماتا ہے جل والا سبحانہ و تعالی کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی اور عبادت کریں عبادت کیا ہوتی ہے یہ سمجھنے والی بات ہے اور یہی میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اسی کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں عبادت کی حقیقت کو سمجھ کر اور اس کی روح اور اس کی معنویت کو جان کر اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں ہم کہ ہماری ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت کی عبادت بن جائے ہمارا جاگنا اللہ کی عبادت ہو ہمارا سونا اللہ کی عبادت ہو ہمارا رزق کمانا اللہ کی عبادت ہو ہمارا گھر بنانا اللہ کی عبادت ہو ہمارا تجارت کرنا اللہ کی عبادت ہو ہمارا بیوی بچوں کو پالنا اللہ کی عبادت ہو ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ کی عبادت بن جائے یہ سمجھنے کی چیز ہے علم کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی اس کے لیے علم چاہیے اور اس کے لیے نیت چاہیے ارادہ چاہیے پہلے علم ہو اور پھر انسان یہ چاہے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے اور پھر اس کے لیے ماڈل نمونہ اسوا اور انسان کے لیے وہ طریقہ جس کی انسان پیروی کرے اسے سامنے رکھ کے اپنائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے اس اسوے کو پہچاننے کی ضرورت ہے پہلے یہ جانیے یہ سمجھیے کہ عبادت ہوتی کیا ہے عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے توجہ فرمائیے عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایک بہت بڑے عارف عالم اور محقق ابن القیم رحمت اللہ علیہ جو بڑے عارف اور بڑے ربانی عالم تھے انہوں نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے یہ فرمایا وہ عبادت الرحمانی حبی ہی اور اللہ کی عبادت کیا ہے غایت حبی ہی اللہ تعالی سے انتہا درجے کی محبت کرنا اللہ تعالی سے ٹوٹ کے پیار کرنا اسے دل و جان سے چاہنا کہ انسان کی چاہت اور محبت جو اللہ رب العزت کے لیے ہے انسان کے دل میں وہ اس کائنات میں سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہ انسان کو اللہ رب العزت نے محبت کرنے والا وجود بنایا ہے اسے جذبات دیے ہیں اسے دل دیا ہے اسے جذبات دیے ہیں اسے احساس دیا ہے اسے شعور دیا ہے اور محبت کا جذبہ اس کے دل میں رکھا ہے اور اس پوری دنیا کے اندر جدھر دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے دل کو لبھاتی ہیں اپنی طرف کھینچتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ محبت کا رشتہ ہمارے ساتھ جوڑ اور انسان اس محبت کی اس محبت کی قوت کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑتا بھی ہے اس جذبے کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑتا بھی ہے اور اللہ رب العزت نے اس سے منع نہیں فرمایا کہ تو محبت کر اپنی جان سے بھی محبت کر تیری جان بھی تجھے پیاری ہے اپنے ماں باپ سے بھی محبت کر اپنے بہن بھائیوں اور خاندان والوں سے بھی محبت کر اپنے ماحول اور گرد و پیش سے بھی تو محبت کر محبت یہ تیرا فطری جذبہ ہے تیرے اندر یہ ایک ایسا جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے کہ جو تجھے ان ساری چیزوں کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی طرف مائل کرتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تو ان سب سے محبت کر لیکن آخری درجے کی محبت اور وہ محبت کہ جس محبت کے لیے ساری محبتیں قربان کر دی جائیں ساری محبتیں نچھاور کر دی جائیں اس محبت کی چوکھٹ کے اوپر وہ تیری محبت میرے اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تیرے اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تیرے اس رب کے ساتھ ہونی چاہیے تو محبت کرتا ہے کس لیے تو صاحب عقل ہے صاحب فہم و شعور ہے تو صاحب جمال اور صاحب کمال سے محبت کرتا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی جمال و کمال رکھنے والا ہے یہ ساری کائنات میں جو حسن و جمال تمہیں نظر آتا ہے یہ میرے اس مالک کی بخشش اور اس کی دین ہے وہ خود کتنا جمیل ہوگا کتنا حسین ہوگا حسن کے پرستاروں حسن سے محبت کرنے والوں اس حسین سے محبت کرو جس کی یہ ساری حسن کی پھیلائی ہوئی خیرات ہے وہ کتنا حسین ہوگا سبحان اللہ سبحان اور انسان حسن و جمال سے محبت کرتا ہے خوبی و کمال سے محبت کرتا ہے کسی کے اندر خوبی ہو کسی کے اندر کمال ہو انسان اس سے محبت کرتا ہے یہ پوری کائنات یہ سارا زمین و آسمان جدھر دیکھو میرے اللہ کی خوبیوں اور کمال کی گواہی نہیں دے رہا یہ رات یہ دن یہ آسمان یہ ستارے یہ چاند یہ سورج اللہ اکبر یہ پہاڑ یہ آبشارے یہ برف پوش وادیاں اور پہاڑوں کی چوٹیاں اور یہ جنگل یہ صحرا اور یہ کھیت یہ مرغزار یہ چمنزار یہ کیا ہے یہ میرے اللہ کے کمال اور اس کی خوبی کی گواہی نہیں دے رہا اسے دیکھ کے تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس کے بنانے والا کتنا صاحب کمال ہے اور کتنی خوبیوں والا مالک ہے کتنا حکیم ہے کتنا علیم ہے اور پھر تجھے اس نے کیا کچھ دیا انسان اپنے محسن سے پیار کرتا ہے اپنے انعام کرنے والے سے پیار کرتا ہے تو کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی انعام اور احسان کرنے والا ہے جس نے تجھے نوازا تجھے اس وقت سے نواز رہا ہے جب تو کچھ نہیں تھا تجھے خاک زمین سے اللہ اکبر مشت خاک کو اٹھایا اور آدم بنا دیا اور آدم سے پانی کے بلبلے کو انسان بنا دیا سبحان اللہ یہ میرے مالک کا کرم نہیں یہ اس کا احسان نہیں اور پھر تیرے لیے تیرے وجود کے اندر تیرے ماحول کے اندر کیا کچھ ہے جو اس نے تیرے لیے کیا ہوا ہے تو کبھی اس پہ غور تو غور تو کر کبھی اس پہ نظر تو ڈال وفی انفسی کو مفالا تم سرون اس کے انعامات اور احسانات کے دفتر کھلے ہوئے ہیں کبھی اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھ لے کبھی اس آنکھ کی نعمت پہ غور کر کبھی اس کان کی نعمت پہ غور کر کبھی اس زبان پہ غور کر اس گوشت کے لوتھڑے پہ غور کر کبھی اس دھڑکنے والے دل پہ غور کر اور کبھی اس تیرے جسم کے اندر لگی ہوئی ریفائنری اللہ اکبر جو تیرے خون کو ریفائن کر کے پھر دوبارہ گردش میں لاتی ہے اللہ اکبر جن کے ناکارہ ہو جاتی ہے یہ ریفائنری اور ڈیلیسز ان کا کروانا پڑتا ہے ذرا جا کے پوچھو ان سے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے رب کی اور یہ تیرا جگر جو تجھے نیا خون دیتا ہے اور یہ تیرے پھیپھڑے اللہ اکبر جو انہیں صاف کرتے ہیں اور اس میں آکسیجن شامل کرتے ہیں اور یہ ہرما وقت دھڑکنے والا دل جو پورے تیرے جسم کے روئے روئے تک ریشے ریشے تک اور جسم کے ایک ایک سیل تک تازہ خون آکسیجن ملا ہوا پہنچاتا ہے اور جو خراب ہوتا ہے اسے واپس لے کے آتا ہے پھر صاف کر کے دوبارہ سرکولیٹ کرتا ہے اس کو یہ کتنے احسانات ہیں میرے مالک کے کوئی ہے اس سے بڑا احسان کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی انعام کرنے والا ہے تو محسن اور منم سب سے بڑا وہ صاحب خوبی و کمال وہ اور صاحب حسن و جمال وہ اور تو ٹھوکرے کھاتا پھرتا ہے کسی حسین کو دیکھا اس کا پرستار بن گیا اور کسی کی خوبی دیکھ کے اس کا گرویدہ ہو گیا اور اس خوبی کی عطا کرنے والے کو بھول گیا اور اس سے تیری آنکھیں اوجل وہ تیری آنکھوں سے اوجل ہے جس نے یہ خوبی اور کمال بخشا ہے اور ماں کے پیٹ سے کون لے کے آیا کون ہے کسی خوبی کا حامل جس نے اپنے زور سے اپنی طاقت سے کمائی ہو یہ سب کچھ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے جس کو علم ملا ہے جس کو ہنر ملا ہے جس کو دماغ ملا ہے جس کو ذہانت ملی ہے جس کو محنت ملی ہے جس کو گویائی کی قوت ملی ہے جو بھی کوئی چیز کسی کو ملی ہوئی ہے یہ دینے والا کون ہے تو میرے اللہ کے سوا یہ سب میرے خدا کی دین ہے تو سب کچھ دینے والا وہ اس لیے ساریاں خوبیاں سارے کمالات سارے انعامات سارے احسانات اور تمام تر حسن و جمال اسی کی ذات کے لیے ہے اور اسی کی ذات کے اندر ہے اس لیے تیری محبتوں کا مرکز وہ ہونا چاہیے تیری چاہتوں کا محور وہ ہونا چاہیے اور تیری توجہات کا اللہ اکبر فوکس اس کے اوپر ہونا چاہیے ہر وقت تیری توجہ اسی کی طرف رہے اسی کا دھیان ہو اور اسی کی دھن ہو تیرے دل میں دھیان ہو تو اس کا تیری زبان پہ نام ہو تو اس کا اور تیری زندگی میں دھن ہو تو اس کی رضا کی اس کی خوش نوتی کی اسے راضی کرنے کی اسے خوش رکھنے کی یہ تیری زندگی کی دھن ہونی چاہیے محبت اسی چیز کا نام ہے محبت اسی چیز کا نام ہے اور یہ محبت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ اکبر یہ محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر سارے سبق پڑھا دیتی ہے بیوی سے محبت ہوتی ہے اور بیوی کے بعد اللہ تعالیٰ جو بیوی کے ذریعے اولاد عطا فرماتے ہیں اس سے محبت ہوتی ہے ہوتی ہے فطری بات ہے اور یہ جو آنے والا گھر کے چمن میں کھلنے والا پھول ہوتا ہے نو مولود بیٹا یا بیٹی اس کے ساتھ انسان کا محبت کا تعلق ہوتا ہے کبھی اس نے بتایا کہ مجھے کیا چاہیے کبھی اس نے بتایا مجھے کیا چاہیے اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے انتظام کیے ہوئے ہیں کپڑوں کے انتظام جھولوں کے انتظام فیڈروں کے انتظام اللہ اکبر اور پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے یہ باپ بھی لگا ہوا ہے اس کی محبت کے اندر اس کی فرمائشیں اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ تو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بتاتا کچھ نہیں ہے لیکن اس کی محبت بتاتی ہے کہ اب اس کو یہ چاہیے اب اس کو یہ چاہیے بتاتی ہے یا نہیں بتاتی محبت بتاتی ہے کہ اب اس کو یہ چاہیے اب یہ موسم آ گیا اب یہ اس کی سٹیج آ گئی اب اس کو یہ چاہیے کھلونے چاہیے کپڑے چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے محبت سب کچھ بتا رہی ہے اور پھر سب کچھ کروا بھی رہی ہے مزدور مزدوری کرتا ہے آٹھ آٹھ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے محنت کرتا ہے سب کچھ برداشت کرتا ہے کس لیے کما کے لے جاؤں بچے کو جا کے کھلاؤں بچے کا شوق پورا ہو اور جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے یہ محبت انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے اگر اللہ رب العزت کے ساتھ محبت انسان کے دل میں آ جائے اور صحیح معنوں میں یہ دل اللہ رب العزت کی محبت کا آشنا ہو جائے تو پھر اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں رہتی اسے سکھانے کی ضرورت رہتی ضرورت نہیں رہتی بلکہ پھر اس کی تلاش یہ ہوتی ہے کہ وہ میرا مالک راضی کیسے ہوتا ہے یہ خود متلاشی ہوتا ہے پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ پوچھتا پھرتا ہے کہ مجھے بتاؤ میرا رب کیسے راضی ہوتا ہے آج یہ محبت دعوی ضرور ہے دعویٰ ضرور ہے اللہ کی محبت کا اور اللہ کے رسول کی محبت کا لیکن یہ محبت کا دعویٰ یہ صرف دعوی ہے یہ صرف الفاظ ہی ہیں شاید اس کے اندر مانویت نہیں ہے اور اس کی حقیقت سے ابھی تک ہم آشنا نہیں ہیں یہ میری عقیدت اور یہ میری محبت اور میری چاہت کے دعوے ایسے ہیں کہ اس کا سمر کوئی نہیں اس کا حاصل کوئی نہیں اور اگر حقیقی ہو یہ محبت تو پھر جو اس سے محبت کرنے والے ہیں دیکھو ابراہیم خلیل اللہ کو سلوات اللہ وسلام علیہ یہ تھے اللہ سے محبت کرنے والے یہ تھے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی توحید کے لیے اللہ اکبر باپ کے سامنے کھڑے ہیں اس کو سمجھا رہے ہیں اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اس کو سمجھا رہے ہیں پوری قوم کے سامنے کھڑے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ وہ حق برباد کر رہے ہو جو تم نے ادا کرنا تھا اس حق کو پامال کر رہے ہو جو تم نے ادا کرنا تھا اللہ کی بندگی کا حق قوم کو بتایا بادشاہ کو بتایا باپ کو بتایا لیکن جواب جو ملا وہ آپ جانتے ہیں لیکن پرواہ نہیں کی یہ محبت ہی تھی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق یہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت تھی یہ اللہ کے ساتھ ان کی خلت اور ان کی محبت کا وہ اعلی مقام تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل محو حیرت ہے تماشا لبے ابھی عقل میری عقل آپ کی عقل ان معاملوں میں وہ کھڑی دیکھ رہی ہے کہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ محبت کرنے والا اور محبت کی قدر کرنے والا وہ اپنے محبوبوں کو دنیا میں ایسے چھوڑ دیتا ہے جیسے آج ہم ہیں وہ تو اپنے محبوبوں کی اس طرح قدر کرتا ہے کہ آگ میں پھینکے گئے تو اس نے آگ کو حکم دیا کلنایا نارو کونی بردن وسلامہ نالا ابراہیم اے آگ میری مخلوق میرے ابراہیم کے لیے گلزار بن جا ٹھنڈی ٹھار بن جا بردن و سلامہ ٹھنڈی اور سلامتی والی میرے میرے محبوب کو سردی بھی نہ لگے کپڑے جل گئے اللہ اکبر لیکن جسم کا بال کوئی نہیں جلا جسم کو آج نہیں آئی میرے اللہ نے کپڑے جلا دیے لیکن میرے ابراہیم کو کچھ نہیں ہوا صلوات اللہ وسلام اور اس رب نے اپنے اس خلیل اپنے ساتھ محبت کرنے والے نے اس سے دعا کی وجہ علی لسان صدق انفلاخرین کہ جو بعد میں آنے والے ہیں اللہ میرا اچھا تذکرہ ان میں باقی رکھنا فرمایا قبول ہے اب جو نبی آئے گا تیری نسل سے آئے گا اور جو آئیں گے انہیں یہی کہوں گا کہ تیرے طریقے کے اوپر چلے تو آنے والوں کا امام ہے ان ابراہیم کان امتن کانتا ابراہیم آنے والے نبیوں کے آنے والے مسلمانوں کے امام ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہے اور اللہ رب العزت نے کیا دوام بخشا آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جنہوں نے کابت اللہ کی زیارت کی ہے یہ اللہ رب العزت کی محبت کا نشان یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کا مرکز یہ کابت اللہ یہ بیت اللہ اس کے پڑوس میں جہاں یہ محبتوں کا مرکز ہے جہاں جا کے انسان کی محبت جاگ اٹھتی ہے محبت بیدار ہو جاتی ہے اور یہ محبت ایسا رنگ اختیار کرتی ہے کہ انسان کی آنکھیں بھی چھلکتی ہے اس کا دل بھی پگھلتا ہے اور وہ دیوانہ وار گھومتا ہے اور پروانوں کی طرح وہ اللہ اکبر محبت کے نذرانے نچھاور کرتا ہے اس بارگاہ کے اندر اس رب عظیم کی بارگاہ کے اندر جو اس کا محبوب ہے وہاں اللہ رب العزت نے اس محبت کے مرکز اور اس کے تجلیات گاہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو قدموں کا نشان بھی محفوظ رکھا ہوا ہے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آگ میں پھینک کے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ان کا تو کیا بگاڑے گی دنیا میں ان کے میں ان کے قدموں کے نشانوں کو محفوظ رکھتا ہوں دنیا کی گرد گردشیں اور زمانے کی کروٹیں ان کے نشان قدم کو نہیں مٹا سکتی میرا اللہ ان کی ایسے حفاظت فرماتا ہے یہ ہے محبت جو انسان کو امر کر دیتی ہے جو انسان کو زندہ جاوید کر دیتی ہے اللہ اکبر یہ محبت عبادت کا ایک حصہ ہے غایت حبی ہی و عبادت الرحمان غایت حبی ہی اللہ کی عبادت اس کی انتہا درجے کی محبت کا نام ہے معذ نے لیکن اس کی محبت ایسی نہیں کہ انسان اس کو نخرے دکھائے انسان اس کو نخرے دکھائے اور اس کو ناز دکھائے کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں نہیں وہ عظیم ہے وہ غنی و حمید ہے وہ بے پرواہ اور سمد ہے وہ بے نیاز مطلق ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں تم میں یہ سب ایک لمحے میں ختم کر دے یہاں ہمارے جیسے اور لے آئے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں وہ بتلک بے نیاز اور بے پرواہ ہے انجشاد کم اگر چاہے تم سب کو مٹا دے ویاتی بھی خلق ان جدید اور نئی مخلوق لا کے بسا دے اماز علی کا بھی عزیز یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اسے کوئی پرواہ نہیں اس لیے وہ عظیم ہے وہ العلی العظیم بہت اونچا بہت بڑا اللہ اکبر کبریائی اور بڑائی اس کے لیے ہے اس لیے اسے محبت بھی کرنی ہے اور اسے نخرے نہیں دکھانے ناز نہیں دکھانے اور اس کے سامنے محبت کے ایسے انداز نہیں اپنانے کہ جیسے تو اس کو بتا رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں نہیں محبت بھی کرنی ہے تزل تزلو اور اس کے سامنے مٹنا بھی ہے اس کے سامنے بچھنا بھی ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا بھی ہے مٹانا بھی ہے اور اس کی راہوں میں بچھانا بھی ہے معذل عابد ہی اس کی عبادت کرنے والے کا تزلل اس کی آجزی اس کی نیاز مندی اس کا خضو اس کی فروتنی اور اس کی مسکنت اس کی بیچارگی یہ بھی ہر وقت اس کے سامنے پیش کرے کہ میں ناچیز میں ہیچ میں کچھ نہیں میں حقیر میں حقیر تو نے پانی کے بلبلے کو یہ اعزاز بخشا تو نے مٹی کی مٹھی کو کھا کے مشتے خاک کو یہ کمال بخشا تو نے مجھے اللہ اکبر بھولنے والے کو گناہ گار کو اور تقسیروار کو یہ تو نے اعزاز بخشا کہ تو مجھے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے سبحان اللہ تو کہتا ہے میرے بندے تو اپنی طرف نسبت کر کے مجھے بلاتا ہے میرے لیے کوئی اس سے بڑا شرف ہے میں کیا میں کیا میری قدر تو راستے میں پڑے ہوئے تن کے جتنی بھی قدر نہیں ہے جسے لوگ پاؤں میں رونتے ہیں یہ تیرا کمال ہے کہ تو نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس لیے میں تیرا عاجز بندہ میں تیرا ذلیل بندہ میں گناہ گار بندہ میں خطا کار بندہ میں قصوروار بندہ میں تیرے سامنے اپنی تقسیروں کا اپنے گناہوں کا اور اپنی کمزوریوں کا اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہوں نہ تیری تعریف کر سکتا ہوں تیری تعریف ویسے ہی ہے جیسے تو نے کی میں قاصر ہوں تیری تعریف کا حق ادا کرنے سے سر لے اور تیری بندگی تیری عبادت اور تیری تعظیم کا وہ تقاضا پورا کر سکوں جو تیری شان کے شایا ہے اللہ اکبر میں کیا آپ کیا اللہ کے عبد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہی اللہ رب العزت نے ابدہ رکھا ہے محمدن واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحان الذي اسرا بعبده اللہ اکبر ابراہیم خلیل اللہ ہے موسا کلیم اللہ ہے اور عیسا روح اللہ ہے آدم صفی اللہ ہے نوح نجی اللہ ہے لیکن محمد عبد اللہ و رسول محمد اللہ کے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم والا جمیل لمبیائی افضل السلاطی وسلام والا ربی نا افضل السلاطی و تحیاتی تسلیمات وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور نماز یہ اللہ کی بندگی کی معراج ہے انسان کا دل بھی بندگی کر رہا ہے اس کی زبان بھی بندگی کے اندر لگی ہوئی ہے اس کے جسم پورے کا پورا بندگی کے اندر مصروف ہے یہ نماز بندگی کا جو روز کرنے والی بندگی ہے اس کا اعلیٰ ترین مظہر ہے نماز اور اس بندگی کا جو نقطۂ عروج ہے جو اس کا نقطۂ کمال ہے وہ حج ہے جو زندگی میں ایک دفعہ وہاں جا کر کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے گھر میں پہنچ کر اور وہاں بندگی کے وہ مظاہر اور بندگی کے وہ اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں کہ یہ جو ادا کرتا ہے اور شعوری طور پر ادا کرتا ہے وہی وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا لذت ہوتی ہے اور اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے اور اس کے کیا انوار اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ بتانے سے معلوم نہیں ہوتے بخدا تو نہ دانی تانا چشی جب تک چکھو نہ اس وقت تک اس کا احساس اور شعور نہیں ہوتا تو بتا میں آپ کو یہ رہا ہوں کہ یہ بندگی اللہ اکبر اس کے سامنے آجزی اور نیاز مندی کا یہ احساس اور شعور ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اللہ سے ملاقات کر کے اس کی حمد و ثنا کر کے اس کے سامنے قیام تعظیمی قیام رکوع اور سجود کر کے جب سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ جو کچھ کیا تیری بندگی کا جو میں نے مظاہرہ کیا یہ جو کچھ میں نے عمل کیا اللہ اکبر تیری بارگاہ اس سے بہت اعلیٰ اور برتر ہے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں تو اس سے بڑا ہے اور میں یہ سب کچھ کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں معافی مانگتا ہوں مجھے بخش دے میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا استغفار کرتے اللہ کی محبت انتہا درجے کی محبت اور اس کے سامنے آجزی انتہا درجے کی آجزی یہ ہے اللہ کی عبادت یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں اور پھر یہ محبت اور یہ آجزی صرف نماز میں ہے یہ صرف مسجد میں ہے نہیں یہ محبت ہما وقت کی محبت ہے یہ آجزی ہما وقت کی محبت ہے آپ کرسی عدالت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی یہ عبادت آپ سے مطلوب ہے یہ محبت کی عبادت اور یہ تزل اور خزو کی عبادت آپ پرائم منسٹر اور ملک کے پریزیڈنٹ ہیں پھر بھی آپ سے یہ عبادت مطلوب ہے آپ جرنیل ہیں آپ وزیر اعلیٰ ہیں سیکرٹری ہیں آپ پولیس آفیسر ہیں اور آپ تاجر ہیں صنعت کار ہیں آپ کوئی بہت بڑے ذمہ دار اور بہت بڑے جاگیردار ہیں آپ مزدور ہیں آپ ہاری ہیں آپ کسان ہیں آپ کوئی بھی ہیں مسلمان ہیں انسان ہیں باشعور انسان ہیں تو یہ بندگی آپ سے مطلوب ہے اللہ کی محبت سے سرشار ہوں اور اس کے سامنے عز و نیاز کا طریقہ اختیار کریں اور دل میں اس کا دھیان رکھیں زبان پہ اس کا نام رکھیں اور زندگی کی دھن یہی ہونی چاہیے کہ وہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کے حکموں پہ راضی رہو اس کا جو حکم آئے جو حکم آئے جہاں آئے گھر میں حکم ہے اس کا آمنا و صدقنا میں غلام میں بندہ میرے لیے ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں میرا راستہ کیا ہے میں اس کی غلامی کروں اس کی فرما برداری کروں اس کی نعمت ملے کھا کے اس کا شکر کرو برت کے اس کا شکر کرو اور اگر اللہ اکبر اس کا حکم آئے تو آگے بڑھ کے اسے تسلیم کرو اور اسے پورا کرو اور اعتراف کرو اس چیز کا کہ میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا تو میری مدد فرما آئنی الا ذکری آئنی الا ذکری کا میری مدد فرما کے میں تمہیں یاد رکھوں تجھے بھولوں نہ میں غافل کمزور خطا کار ماحول کے اثرات سے بڑی جلدی متاثر ہو جانے والا تو مجھے توفیق دے میری مدد فرما کے میں تجھے یاد رکھوں میرے دل میں تیرا دھیان رہے اور میری زندگی میں تیری دھن رہے میری زبان پہ تیرا نام رہے اور میرا جسم تیری بندگی کے اندر لگا رہے آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا تیری نعمتیں بے شمار ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں جانوں میں مانوں اعتراف کروں کہ دینے والا نعمتیں صرف تو تیرے سوا کوئی نہیں وما بكم من نعمت فمن اللہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے اور ان نعمتوں کا اعتراف کر کے پھر تیری رضا کے مطابق استعمال کرو اور جو تیری طرف سے امتحان آ جائے اگر تیری طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو پھر بندگی اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس محبوب کا در نہیں چھوڑتے اس کا گھر نہیں چھوڑتے اور اس کا در نہیں چھوڑتے پھر اسی کی چوکھٹ کے اوپر رہتے ہیں اللہ اکبر کبھی جو آس پاس رہنے والے جانور ہیں ان سے سبق لے لیا کرو کبھی ان سے سبق لے لیا کرو جو گھر میں پالے ہوئے جانور ہوتے ہیں یہ تمہارا گھر چھوڑ کے نہیں جاتے مل جائے تو دے دے مل جائے تو کھا لیتے ہیں نہ ملے تو دیکھتے رہتے ہیں اور تو اگر مل گیا تو اکڑ گیا اور اگر نہ ملا تو بگڑ گیا ہائے ہائے یہ بندگی نہیں ہے جو دے تو یہ سمجھ کے لو کہ میں اس کے لائق نہیں تھا اور جو نہیں ملا تو یہ سمجھ کے مانو کہ یہ شاید میرے لیے بہتر نہیں تھا وہ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ مہربان ہے اور مجھ سے زیادہ باخبر ہے کہ مجھے کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے اس کے شکر گزار بنو اس کے وفادار بنو اس کے ساتھ محبت کرنے والے بنو اس کے غلام بنو اس کے فرما بردار بنو یہ عبادت ہے یہ پوری زندگی کا عمل ہے یہ ہما وقت کا عمل ہے یہ دن رات کا عمل ہے یہ جوانی کا عمل ہے یہ بڑھاپے کا عمل ہے یہ مردوں کا عمل ہے یہ عورتوں کا عمل ہے یہ بچوں کا عمل ہے اور خاص طور پر خاص طور پر اللہ اکبر جو میرے جیسے بوڑھے ہیں ان کو تو اب ہوش میں آ جانا چاہیے کہ بچپن نادانی میں گزر گیا جوانی دیوانے پن میں گزر گئی اور اب تو ساٹھ کے پیٹے میں ہو اور لائن لگی ہوئی ہے double double double double red line لگی ہوئی ہے کہ اب آئی کہ تب آئی وہ کل بنایا بین ستین و سبرین ساٹھ اور ستر کے درمیان موت کی موت کے تیر برس رہے ہیں کوئی بھی آگے لگ سکتا ہے اس لیے اب تو بندگی کی راہ سیدھی کر لو اس رب سے پیار کا راستہ اختیار کر لو اور اس کے سامنے آجزی اور نیاز مندی کا طریقہ اپنا لو اور جو کھلی اور چھپی نافرمانیاں ہیں یہ چھوڑ دو وہ ساٹھ سے اوپر والو چھوڑ دو بلکہ سادی نے تو کہا تھا کہ جو چالیس سے اوپر ہو جاتے ہیں انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے چہل سال عمرے عزیزت گزشت اور تیری چالیس سال عمر گزر گئی ابھی تک تیرے بچپنے ختم نہیں ہوئے تمہیں کیا ہو گیا اور ہم لوگ اس پاکستان میں رہنے والے ہماری اللہ اکبر جو اوسط عمر ہے ایوریج لائف جو ہے وہ کیا ہے اڑتیس سال تھرٹی ایٹ اڑتیس سال ایوریج ہے ہماری عمر کی تو اس لیے چالیس سے اوپر ہی انسان بونس پہ ہو جاتا ہے اس لیے ہوش میں آ جاؤ بندگی کے راستے پہ آ جاؤ اللہ کا حق پہچانو اور ادا کرو اور جو جوان ہیں ابھی تک ٹین ایج میں ہیں اور چالیس سے نیچے ہیں اگر یہ اس بندگی کی لائن پہ کھڑے ہو جائیں شاپ النشا فی عبادت اللہ جو وہ جوان جو اللہ کی بندگی کے اندر جوانی گزارتا ہے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی بندگی نصیب فرمائے میری اولاد کو اپنی بندگی نصیب فرمائے آپ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 وسلم وجعلنا منهم منهم واخذل خذل عن ولا تجعلنا اللہ اجعلنا اللہ کا ذاکرین اللہ کا شاکرین اے اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور اپنا شکر کرنے والا بنا دے اللہ اجعلنا اللہ کا لکا اللہ کا شاکرین اللہ کا تعین اللہ اپنے فرما بردار بنا لے اللہ کا اے اللہ ہمیں ایسا دل نصیب فرما جو تیری محبت میں گھلنے والا ہو تیری محبت میں پگھلنے والا ہو دکاری نہ لکا شکاری نہ لکا لکر ہابینا اللہ تجھ سے ڈرنے والا ہو اللہ تقبل تو نہ وقصل ہو نہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارے گناہ بخش دے اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما اور اللہ ہمارا رخ سیدھا کر دے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اللہ مرزکنا حبا کا وہ حبا من حبو کا وہ حبا من یقربنا الہ حبک اللہ اپنی محبت کی خیر ڈال دے اللہ اپنے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور فرما دے اپنی محبت نصیب فرما اپنے رسول کی محبت نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوبوں کی محبت نصیب فرما اور یا اللہ ہمارے پاس اس جھوٹی موٹی محبت کے سوا اور ہے کچھ اللہ اکبر اللہ آپ سے اور آپ کے رسول سے یہ محبت کا جذبہ رکھتے ہیں اگرچہ بہت ہی کمزور ہے لیکن رکھتے ضرور ہیں اور تیرے نبی نے یہ کہا تھا جو پوچھنے آیا تھا قیامت کب آئے گی تو کہا قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تو نے جو قیامت کا پوچھ رہے ہو کہنے لگا یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں نہ کوئی عبادت ہے ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں فرمایا مبارک ہو تمہیں جس سے محبت رکھتے ہو وہ اس محبت کی لاج رکھے گا اور جن سے محبت ہے اللہ ان کا ساتھ نصیب کرے گا اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما دے سبحان رب العزت عزت مائفون وسلام المرسلین والحمد الحمد رب العالمین